بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم بسملے رحم رحیم بسملے رحم رحی وش تم روس ہے کم خکو

فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وإذ استتقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وإذ استتقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما و فہما رب یسر ولا بالخیر آج ہم انشاءاللہ سورة سرۃ البقرہ کی چار آیات پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و از کلدلوحادل کر و عز اور جب کل نہ ہم نے کہا یہ پیچھے بھی آپ لفظ پڑھ چکی ہیں ادخلو تم داخل ہو جاؤ ہادی ہی اس القریتا بستی میں کریا بستی کو کہتے ہیں فقولو پس تم کھاؤ منہا اس میں سے ہی سوشی تم جہاں سے تم چاہو راغدن دن با فراغت کھلم کھلا راغدن دن کھلم کھلا جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو ودخل البابا اور تم داخل ہونا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل جب میدان طے میں تھے جنگل میں موجود تھے منسلوہ ان کو ملتا تھا لیکن نہ شکر تھے ایک دن حضرت موسا سے کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں کھانا وغیرہ دے دال ساگ پیاز اس طرح کی چیزیں اللہ عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کی طرف وہی کی کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ تم بستی میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے جب بستی کے دروازوں سے داخل ہو گئے نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا مطلب تھوڑا سا جھک کے تم داخل ہونا جیسے انسان آجزی انکساری کے ساتھ چلتا ہے ایسے داخل ہونا اور ساتھ ساتھ حتتن کہنا حتتن کا مطلب ہے اللہ ہم ہمارے گناہ معاف کر دے حتتن کہنا تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اب انہوں نے یہ کیا کہ جھکنے کی بجائے اکڑ کے بستی میں داخل ہوئے اور دوسری بات ان سے کہی گئی تھی کہ تم حتتن کہنا جس کے مطلب ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر لیکن انہوں نے ہند تتن کہنا شروع کر دیا جس کا معنی ہے گندم اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے بات کو ہی بدل دیا ہند ہندتن کہنا شروع کر دیا تو پھر میں نے ایسے ظالم لوگوں پہ آسمان سے عذاب نازل کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے فرمایا و عید اور جب کلنا ہم نے کہا ادخلو تم داخل ہو جاؤ ہاد ہل کر یتا اس بستی میں فقولو پس تم کھاؤ منہا اس سے ہے سشی تم جہاں سے تم چاہو راغدن با فراغت ودخل البابا اور تم داخل ہونا دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولو اور تم کہنا حتتن ہمیں بخش دے نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطا یا تمہاری غلطیاں وسا نزیدو اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو جو نیکی کرے گا ہم اسے زیادہ دیں گے لیکن ہوا کیا فبد دل الدینہ فبد پھر بدل دیا الدینہ ان لوگوں نے اللہدینہ یہ بھی قرآن پاک میں بار بار لفظ آیا الدینہ ان لوگوں نے ظالمو جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیر اللہ علاوہ اس بات کے قیل لہم جو ان کو کہی گئی تھی فعنزلہ پھر ہم نے نازل کیا اللّینہ ان لوگوں پہ ظلم جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب میرت سمائی آسمان سے بیما کانو یفسکون ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اور جب مانگا پانی موسا علیہ السلاۃ وسلام نے اپنی قوم کے لیے حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام اپنی قوم کے ساتھ جنگل میں تھے قوم پانی کو ترس رہی تھی حضرت موسیٰ کے پاس آئی کہنے لگی اے نبی موسیٰ دعا کیجیے اللہ سے اللہ ہمیں پانی دے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ و نے دعا کی اللہ نے وہی کر دی اے موسیٰ آپ ایسے کریں کہ جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے آپ یہی لاٹھی جو آپ کے پاس پتھر پڑا ہے اس پہ ماریں جب آپ اس پہ ماریں گے تو وہاں سے پانی جاری ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام نے ایسے ہی کیا حضرت موسا علیہ صلاح وسلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے جیسے ہی لاٹھی پتھر پہ پڑی تو فوراً پتھر سے بارہ چشمے نکل کے جاری ہو گئے بارہ چشمے جاری ہو گئے ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا کہ میرا یہ چشمہ ہے میں نے اس چشمے سے پانی لینا ہے اس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب پانی مانگا موسا علیہ صلاح وسلام نے لِ ہی اپنی قوم کے لیے فکلنا پس ہم نے کہا از رب آپ ماریں بیاسا کا اپنی لاٹھی کو الحاجارہ پتھر پہ فن فجرت چنانچہ بہ پڑے منہو اس سے اس نتا بارہ رتا چشمے کا تحقیق عالمہ جان لیا کل عناسن ہر انسان نے مشربہم اپنے اپنے پینے کی جگہ کو کلو کھاؤ تم وشربو اور پیو مر رزق اللہ ہی اللہ کے رزق سے ولا تاسو اور نہ تم پھرو فل عارضی زمین میں مفصدین فساد کرتے ہوئے صدق اللہ